حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب حسم رب گل اعلی اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیجیے کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند بالا ہے امام ابو دبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وقی کی مخالفت کی گئی ہے ابو وقی اور شعبہ نے اسے بواسطے ابو اسحاق انسعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہ موقوفاً بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ